حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس چکر لگایا اور فرمایا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے میں نے عرض کیا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں پھر کسی دن دوبارہ تشریف لائے اتفاقاً ہمارے پاس حیث کا تحفہ آیا تھا میں آپ کے پاس لائی تو آپ نے کھا لیا مجھے اس پر تعجب ہوا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائے تو آپ کا روزہ تھا پھر آپ نے حیض کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں رمضان یا قضاء رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھنے والے کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے مال کا صدقہ نکالا تو جس قدر چاہا خرچ کر دیا اور اس کا ثواب حاصل کر لیا اور جتنا چاہا کنجوسی کرتے ہوئے رکھ لیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچیس